السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العلمین واشد اللہ الََََََََََََََََََََ اللّہ اللّہ واشدُن محمد ابدرسل اللّہ وسلم و وعلى صحاب ومن منی بحدی وصطنب بسنته ہی علیہ ومدین وبعد معزز ناظرین مشاہدین مشاہدات آج ایک چھوٹا سا موضوع یا مسئلہ لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور وہ مسئلہ حج یا عمرے سے متعلق ہے کہ بہت سارے لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے تو میقات پر جا کر کے اپنے ناخون کاٹتے ہیں بالوں کی صفائی کرتے ہیں بغل کے بال کی صفائی اور موئے ناف کی صفائی یہ جا کر کے وہاں پر عمل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احرام کا حصہ ہے جب تک ہمارے بالوں کی صفائی نہ کر دی جائے یا ناخون وغیرہ نہ کاٹ دیا جائے ہمارے عمرے کے اندر نقص یا کمی رہتی ہے یا حج کے اندر کمی رہتی ہے اس طرح کی سوچ یا اس طرح کا کرنا یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ عمل بہت کم ہوتا ہے لیکن یہ عمل بہت زیادہ ہے بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور جب آپ جائیں وہاں پر میقات پر اور غسل کرنے کے لیے جائیں حمام کے اندر تو وہاں یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یعنی وہاں بلیڈ نظر آئیں گے وہاں بال بھی نظر آتے ہیں اور اس طریقے سے سیفٹی ریزر وغیرہ بھی وہاں نظر آتا ہے مطلب یہ ہے کہ لوگ باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ بڑے پیمانے پر یہ بہت سارے لوگ اس عمل کو انجام دیتے ہیں حالانکہ میرے بھائیوں میقات پر صرف غسل کرنا ہمارے لیے مستحب ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے چہ جائے کہ انسان بالوں کو کاٹے یا ناخون کو کاٹے یا اس طریقے سے بغل کے بال کو اکھاڑے یا صاف کرے ان تمام چیزوں کا کوئی ثبوت حدیثوں سے نہیں ملتا ہے اور وہاں جو غسل کیا جاتا ہے ایک تعبدی امر ہے یہ غسل کرنے کا مکتب مطلب صفائی یا پاکی نہیں ہے کہ انسان پاک ہو جائے گا غسل کرنے سے یہ مطلب نہیں بلکہ وہاں پر حکم ہے تعبدی امر ہے اسی لیے اگر عورت حیض کی حالت میں ہو اور وہ احرام باندھے تو بھی اسے غسل کرنا مستحب ہے یا کسی عورت کے بچے کی ولادت ہو گئی اور وہ احرام باندھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے حالانکہ حیض والی عورت یا نفاس والی عورت وہ غسل کر لینے سے پاک نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی آپ نے حج میں احرام باندھنے سے پہلے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا یا غسل کرنے کے لیے کہا حالانکہ غسل کر لینے سے وہ صاف نہیں ہو جائیں گی پاک نہیں ہو جائیں گی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کرنا وہاں پر ایک تعبدی امر ہے یہ تعبدی امر ہے اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے کہ انسان قیاس کرے کہ جب غسل کرنا ہے تو انسان پہلے بال صاف کرے پہلے ناخون کاٹے ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائی اس لیے وہاں پر جا کر کے میقات پر بالوں کی صفائی کرنا بغل کے بال یا نیچے کے بال یا اس طریقے سے ناخن وغیرہ کاٹنا یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے جو آج لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے دیکھیے انسان زیادہ زیادہ اپنے ناخون کو اپنے موش کے بال کو یا بغل کے بال کو یا نیچے کے بال کو جسے ہم مجھے زیر ناف کہتے ہیں اس کو انسان زیادہ سے زیادہ چالیس دنوں تک چھوڑ سکتا ہے اس سے زیادہ چھوڑنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر منع کر دیا گیا باقاعدہ یہ متعین ہے کہ چالیس دن سے زیادہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ وقت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین کیا فی قص شارب موچ کو کاٹنے میں وہ تقلیم الاضافر اور ناخون کو قلم کرنے میں یا ناخون کو کاٹنے میں وہ حلق اور زیر ناف ناف کے نیچے جو بال ہے اس کے تعلق سے ہر چالیس رات یا چالیس دن میں ایک بار یعنی کم سے کم انسان کا ایک بار چالیس دنوں کے اندر کرنا ضروری ہے اگر انسان اس سے زیادہ کرتا ہے ہر بیس دن پر ہر ہفتے کرتا ہے تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن زیادہ سے زیادہ انسان چالیس دن تک چھوڑ سکتا ہے اپنے کے کے بال بال کو کو کو ناخون بغل اور اس طریقے سے ناف کے نیچے جو بال ہے اس کو زیادہ زیادہ انسان چالیس دن تک چھوڑ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں چھوڑ سکتا حرام ہے یہ اس طریقے سے ایک دوسرے لفظ میں ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کی قص شارب و تقلیم الاظفار و و حلقلانہ اللہ نترو کا اکثر ارب عین علّہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے متعین کر دیا گیا وقت بنا دیا گیا بتا دیا گیا کس چیز میں موچ کے کاٹنے میں کترنے میں اور ناخون کو کاٹنے میں کترنے میں اور بغل کے بال اکھاڑنے میں بغل کے بال اکھاڑنا یہی افضل ہے اور اگر اکھاڑنے میں تکلیف ہے انسان نہیں اکھاڑ سکتا ہے تو اس کو موٹ بھی سکتا ہے لیکن اکھاڑنا یہی زیادہ افضل اور بہتر ہے وہ حلقل آنا اور جو ناف کے نیچے بال ہے اس کے حلق کرنے میں کتنا ہمارے لیے متعین کیا گیا وقت اللہ نتر کا اکثر من یعنی ہم چالیس دنوں سے یا چالیس راتوں سے زیادہ ان بالوں کو نہ چھوڑیں تو یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے اب اگر اتفاق اگر کسی کا ہو جائے کہ اس کے چالیس دن ہو گئے یا تیس پینتیس دن ہو گئے بال نہیں کٹایا تھا موچ کے بال یا بغل کے بال نہیں اکھاڑا تھا یا ناف کے نیچے کے بال کو اسے نہیں موڑا تھا اب وہ جا رہا عمرہ کرنے کے لیے اور اس کا دل آ گیا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن یہ سوچنا کہ جب بھی آپ احرام باندھیں گے احرام باندھنے سے پہلے چاہے حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام اس سے پہلے ان بالوں کی صفائی کرنا ناخون کاٹنا یا با یا موچ کا کاٹنا یہ جو ہے ضروری ہے یا عمرے کا حصہ ہے یا نہیں کریں گے تو عمرے اور حج کی عبادتوں کے اندر کمی آئے گی یہ ساری سوچ باطل ہے اس کا کوئی ثبوت حدیثوں سے نہیں ملتا ہے اتفاق کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ آدمی کو موقع نہیں ملا یا اسے اس طرف اس کا دھیان نہیں گیا توجہ نہیں گئی اور اب عمرہ کرنے جا رہا ہے موقع نہیں ملا یہاں پر کرنے کے لیے گھر پر اب وہاں جانے کے بعد اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یہ اتفاق کسی کے لیے ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ سارے لوگوں کے لیے اتفاق ہو جائے گا آج یہ عمل سارے لوگ جا کر کے یا اکثر لوگ میں سارے تو نہیں کہوں گا لیکن آج اکثر لوگ جا کر کے یہ عمل وہاں پر کرتے ہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا وہاں پر کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اتفاق اگر ہو جائے تو انسان کرے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن بغیر یعنی جب بھی انسان عمرہ کرنے کے لیے جائے یا حج کرنے کے لیے تو یہ کرے اس کا کوئی ثبوت حدیثوں کے اندر نہیں ملتا ہے تو یہ چھوٹا سا مسئلہ تھا جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے تعلق سے بات بتانی تھی کیونکہ یہ چیز بہت کثرت سے کی جاتی ہے اس لیے ہم نے کہا کہ لوگوں کو تنبیہ کرنا بھی اس کے تعلق سے یعنی ضروری بنتا ہے یہ بتانا ضروری بنتا ہے تو اس لیے میں نے مختصر سی کلپ آپ لوگوں کے سامنے بنائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اور ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین و صلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ و صابئین و جزاکم اللہ خیر وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ